عليكم

سے رہیں سکون سے رہیں اطمینان سے رہیں بالخصوص نماز کے بارے میں آپ دیکھیں عبادتوں کے بارے میں اخلاق والی عبادت بھی اللہ کو منظور ہے اخلاق اور مشاہیت سے ہٹی ہوئی عبادتیں اللہ تبارک تارا اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے بلکہ وہ عبادتیں جن میں ریاکاری ہو شہرت ہو دکھاوا ہو اس کے منہ پر کی جاتی ہیں اور وہ قابل عذاب ہے دیکھیے کہ نماز افضل ترین عبادت ہے دین کا حکومت ہے ایمان اور خود میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے خبر میں روشنی ہے قیامت میں حجت ہے اس چراغ پر رہتر ہے اللہ کو اللہ کے نبی کو راضی کرنے والی چیز ہے لیکن اسی نماز میں اگر ریاکاری آ جائے آدمی کے دل میں راج کے دانی کے برابر یہ خیال پیدا ہونے لگے میں مسجد کو گیا ہوں میرے پڑوس والے میرے مالی کے مکان دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے اللہ عبادت فرمائے ہے جو راستے سے داخل ہو کر ہماری عبادتوں کو تباہ اور برداشت کرنا چاہتا ہے اگر ادنا درجے میں یہ نیت آ رہی کہ آج میں اپنے دیا کو لمبا کر رہا ہوں مسجد والے مجھے دیکھیں گے مسلم حضرات مجھے دیکھیں گے

تاریخ کھانا ایسا ہے کہ خود ایسی اس پہ پناہ مانگتے ہو ظاہر کی بات ہے وہ کتنی خطرناک ہوگی گئی نے کار نے لکھا ہے کہ ایسے نمازی جن کے نماز میں خلوص نہیں ملاشیت نہیں ریا قافی نہیں دکھاوا ہے جہنم کی اس بات عام کوٹے میں نہیں جانیں گے وہ جہنم ہے آپ وہ جو بات ہے جس سے خود جہنم روزانہ اس میں جائیں گے ہم نہ ہوتی ایک کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ اخلاص بھی اللہ کو مطلوب ہے اخلاص کے بغیر کوئی عبادت اللہ کے یہاں ہر عبادت کے بارے میں نہیں ہیں آپ میں نہیں رہتا ولا سنگلان ہو سکتا ان کو تمہارے دل سے ہاتھ جاتی ہے حج کے بارے میں کتنے لوگ ہیں لب رہی اللہ مدد بھائی کہتے ہیں اور وہاں پہ آواز آتی ہے لالت بھائی ملا بھائی میرا لب بھائی قبول نہیں ہے اخلاق تجھ میں نہیں ہے ہر عبادت کے بارے میں آپ سے ہیں یہ اخلاق آتا کہاں سے ہے دیگر کاروں میں ملتا ہے کارخانوں میں ملتا ہے بیانوں کے سننے سے ملتا ہے مجلسوں میں جانے سے ملتا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ علم کا حاصل ہونا معلومات کا بڑھانا اپنے آپ میں کوئی کمال کی بات نہیں ہے معلومات کا بڑھانا اگر اپنے آپ میں کمال کی بات ہوتی تو دنیا میں سب سے زیادہ معلومات پیدا ہو سب سے بڑا پاک مخلوق میں اس کا مقام ہو جاتا اصل اخلاق ہے اور ان میں صحیح پر عمل ہے اس کے لیے شریعت متحرات ہے ایک ترکیب بنا دی اگر اس ترکیب پر مسلمان عمل کرے گا نماز کے اندر اخلاق پیدا ہوگا عبادتوں کے اندر خوشبو اور خوشو پیدا ہوگا یہ گھر کے پاس میں سربرے کو نے آسان کی ایکسرسائز ہے وہ سب میاں بیوی کے اندر جھگڑے ہیں میاں بیوی کے اندر اختلافات ہیں کلائی حرام کی ہے ساری رات آپ کریں بیام پڑھیں اور ایک میں ایک کلام کا ختم کریں خوشو خوشو کی بنیاد معاشرت اور معاملات ہے یہ پوزیشن اگر غلط ہو تو پھر اس کے اوپر حج پر حج کی عزت سے para pegar செய்யற ربنا حقنا من کلا وذرياتنا قرة سر تعلق والی بات نہیں یہ تو قرآن نہیں نہیں پاکی زندگی کے کوئی آسان نہیں رب کا حکم ہوا چھوڑ کر آ جاؤ چھوڑا بچہ چھوٹا اور بچہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے پیشاب کر لیتا ہے پاکا کی ضرورت چھوڑ دیا چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں کی بیوی کی حضرت حاضرہ حضرت ابراہیم پیدا نہیں ہوئے لڑائی جھگڑا نہیں ہوا تو تو مہنگائی نہیں ہوئی تلاش کے اندر پہلے سب سے مسلم کا کوئی فرق نہیں لیکن ہے بنا دے تو معاف کر دو نمک گھر دے تو معاف کر دو ماں کو گاڑی دے دے تو معاف جس کے دل میں بیوی کی نفرت ہو وہ کہے گا جس کے دل میں بیوی کا خوب ہو دشمنی ہو جو بیوی کو ڈرافٹ یہ مسئلے کو لے کر دونوں میں ذرا طرح ہو گئے لیلا ایک عورت تھی اور اس کا چاہنے والا ایک مرد تھا اس کا نام تھا مجلو اصل میں اس کا نام مجلو نہیں ہے یہ کہاں سے لفظ پڑا میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو چاہ رہے تھے وہ زمانے کا صحابہ تحمر کے زمانے کے نہیں ہے غیر ہے کسی طرح پیدا کرنا بھی کوئی اور تھا وہ کیا ہے تاکہ زیادہ میرے علم میں نہیں ہے لیکن لینا اس کا نام نہیں جیسا قید کا مطلب مشہور تھا تو لوگوں نے کہا کہ ہم اپنی عورتوں کو پھیلے سے دیکھیں گے کہ کتنا حسین کتنی حسین ہوگی کتنی چھٹی ہوگی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اور جو ہے سلی سے لکھ رہا ہے کبھی خون سے لکھ رہا ہے اور ہمیشہ حتہ سے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب لہنگا کا انتقال ہو گیا تو باپ نے سوچا کہ اگر مجموعی کو بتا دیا دبانے مجر کے ساتھوں کی ہوگی ارے یہ تو کالی رات اپنا کرام نے آپس آپ محبت کی اولیاء اور مینا کی محبت سے سودا کرتا ہوں کہو میں کی محبت سے سودا کرتا ہوں تو یہ کہنے لگا اللہ کا حقوق بالکل کی سب کے بعد دو ہوگا کے بعد تمہارے خون کو جسم کے دیکھ کر اور نشیوں کے خود کو رکھ کر آنکھوں کی بسارت care شوہر سے وفاداری کی منہ ختم ہو چکی ہے ہم اس پر بنے رہتے ہیں سمرے رہتے ہیں کاموں میں مشغول رہتے ہیں کی خدمت کر Yes بھی نہیں ہے میری ایک چھوٹی سی بھاجی ہونے کے ناطے گزارے کسی طرح کو تم شادی سے بات لینا لیکن میرے محبوب کی سنت کو زندہ کر دینا آپ کہا کہ کیا فرمایا اما عائشہ ابا علیفار رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے میں شاہ ہوں میری ذمہ داری ہے نماز پڑھانے کی بیان کرنے کی اور خلاف حرام بتانے کی ہوں میری ذمے داری ہے ڈاکٹر ہے ان کی ذمہ داری ہے انجینئر ہے ذمہ داری ہے ثاقر ہے ملازم ہے ہر انسان کے ذمہ داری ہے بڑا ہونا اور بیٹا ہونا اور لمبائی اور یہ چیزیں جاننے والے میرے محبوب گھر پہ جانے کی سندر کیا تم باتوں کی سنیں اس الشان سنت اور سنت پر پوری زندگی کا پتا اب آج کا فرماتی ہے کبھی آپ ये कहा برا کیا برا تھا کیا غلطی تھی کیا بیوی کو اپنے شوہر سے مانگنے کا حق نہیں تھا کیا بیوی اپنے شوہر سے نام سکتا نہیں لے سکتی لے سکتی ہے لیکن اللہ کے حقیقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری آسمانوں اور زمینوں کے مخلوق تک اللہ کے پیغام کو پہنچا رہے تھے جنات کو بھی پہنچانا کام کرو تو بیوی کے محبت پر اللہ علیہ وسلم کی سننا چہرے پر مسکراہٹ دے کر گھر میں داخل ہو اور سلام کرتے ہوئے داخل ہو جس چاہتا میں چاہتا ہوں میری اللہ قبول کی بات میں پہ دوسرا کاٹا کیا ہے ان عورتوں پر لانت ہے جو قبروں کی زیارت کرنے والی ہے کیوں بنا کیا ہے قبر کا ماننا نہیں ہے لیکن مرد نے بتا nice

شا میں وہ لوگ آ گئے ایک سال پر کھڑے ہو گئے تو آپ بتا دیے یہ کپڑا مجھے دینا چاہیے یا مجھے ایک سال ہمارے پاس نتائج آتے ہیں سراہتے کام اگر ہو تو برا کہاں یہ ان بات نہیں اس محبت کے غلط نتیجے میں اور سبداری کا کام کرتی ہے وہ مستعے پر آئے بڑے ہر بچے کو بغل کے کمرے لیکن وہ یہ مسلمت ہے جو چاہتے ہی اور من کو پتا نہیں چلے گا ایک رہتے ہے کئی سال پہلے یہاں جمعہ کے متعلق ہے رمضان کو سب پوری میں ہو سکتا تھا اور سب پوری میں خراب چاہے جاری ہو جائیں وہ کھیل کود ہونے لگتا ہے وہ دنیا سے کھیلتی تھی وہ جو ہے novos critérios. لگے کہتے ہیں کہ میں سورج بہرا کو شروع کیا اور پڑھتے پڑھتے کچھ اور کو تلاش کرنے لگا اور اللہ کا دستور یہ ہے کہ اللہ کسی فراؤن کسی ابو لہر اور کسی ابو لہر کا تذکرہ جب کرتے ہیں تو صرف ایک فرق کا نہیں کرتے قانون کا کرتے ہیں ایک قانون بلکہ قیامت تک کے آنے والے قانون ان کے وہ قانون میں چلے جاتے ہیں دولت کے پجاری ہے وہ قارون پہ چلے جاتے وہ حکومت کے دیوانے ہیں وہ فروغ پہ چلے جاتے ہیں جو بلڈنگوں کے دیوانے ہیں وہ اقداف کے نام میں چلے جاتے ہیں اور جو خاندان ماں اور دولت پر اکڑنے والے ہیں وہ ابو لہر کے نام میں چلے جاتے ہیں تو ڈھونڈنے لگے ڈھونڈنے لگے کہتے ہیں کہ اللہ کا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودوں لوگ ایک جو ہے موجودہ کا سب کچھ خبر تھا کہ آپ نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چاند دنیا کے کسی ایک ملک میں نہیں ہوتا پوری دنیا میں چاند ہوتا ہے لیکن اولاد نہیں ہو اللہ تعریف کرتے ہیں کہتے ہیں کہ مجاہدین ہے یہ اسرائیلیوں تو ان شاء اللہ کے سفر کے بعد ہم آپ کے ساتھ ان دونوں سوالوں کا جواب دیں کوئی دینار و درہم کی مورتی باقی نہ رہی ہو حضرت میں دیکھ پایا حضرت فیٹ رہے تھے میں دیکھ پایا کتے کی طرح مارا جا رہا تھا منافع کی پہچان ہو گئی اپنے کی پہچان ہو گئی دوست کی پہچان ہو گئی کتنے لوگوں نے حمتیاں کی کتنے لوگوں نے رات میں جگہ سب کا کیا خیرات کیا یہاں جس سے کی